الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد امام و وظیفہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے ان کا نام انہوں نے حماد رکھا تھا اپنے استاد کے نام پر تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بیس نصیحتیں فرمائیں وہ بیس نصیحتیں عربی زبان کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں دل میں خیال آیا کہ ہم ان دس راتوں میں ان نصیحتوں کو بنیاد بنا کر رات کی مجالس گزاریں چنانچہ یہ وہ نصاحے ہیں جو ایک اتنے بڑے بزرگ نے اپنے بیٹے کو کی ہم اس نیت سے بیان سنیں کہ جیسے ہمارے روحانی والد ہمیں یہ نصیحتیں فرما رہے ہیں اور ہم نے اب ان کو پلے باندھ لینا ہے پہلی بات جو انہوں نے بیٹے کو کہی وہ فوائی مراعات آ بحفظ تقوا کا من المعاصی تم تقوا کی رعایت کرنا اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا کر خوف من اللہ تعالی اللہ کے خوف کی وجہ سے یعنی گناہوں سے جو بچنا ہے وہ مال کے نقصان کی وجہ سے یا دنیا کی ذلت کی وجہ سے نہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے بچنا ہے ولقیام بے عوام رہی ابودیت اللہ تعالی اور اللہ کے احکام پر پابندی کرنا اس کی بندگی کی نیت سے ثواب تو ملے گا ہی صحیح نیت ثواب کی نہ رکھنا نیت یہ کرنا کہ میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے یہ میرا مقصد ہے اب اس پر وہ ثواب عطا فروا دے تو شہنشاہ ہے اس کی مہربانی ہے ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ غلام کو اپنی مزدوری پر اجرت مانگنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ تو ہے ہی غلام غلام نہیں اجرت مانگ سکتا مزدور اجرت مانگتا ہے اور ہم تو اللہ کے غلام نہیں اللہ کے بندے ہیں غلام سے بھی ایک درجہ نیچے ہم اپنی عبادت کے کس طرح اللہ سے اجر کا سوال کر سکتے ہیں جب پیدا اللہ نے کیا جب توفیق اللہ نے دی جب طاقت اللہ نے دی جب سب کچھ اللہ نے دیا تو پھر ہم نے جو کچھ کیا اس پر ہم اجرت مانگنے کے اہل کیسے بن سکتے ہیں مگر اللہ مہربان ہے وہ بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے بندے کی جیسی بھی عبادت ہو اس پر اجرتا فرما دیتے ہیں تو گناہوں سے بچنا اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور اللہ کی بندگی کرنا اللہ کی فرم برداری کی نیت سے جنت محلات اور حورے یہ تو ہوتا رہے گا اس کی نیت مت کرے بندہ تو یہ پہلی نصیحت تھی تقوی کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے حضرت کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے ان سے عمر عنہ نے ایک مطلب پوچھا کہ تکوا کسے کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ آپ کبھی خاردہ راستے میں چلے ہیں یعنی جہاں جھاڑیوں کانٹوں والی کی جی چلتا ہوں کیسے چلتے ہیں اپنے کپڑوں کو بچا کے سمیٹ کے کہ میرا کپڑا کسی کانٹے دار ٹہنی میں الجھ نہ جائے انہوں نے فرمایا اسی کا نام تکوا ہے کہ انسان زندگی اتنے احتیاط سے گزارے کہ اس کا دامن کسی گناہ میں الجھ نہ جائے اس کو تکوا کہتے ہیں حلال جو ہے وہ بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے درمیان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشتبہات ہوتی ہیں شبھ ہوتا ہے ان میں اس سے بھی جو بچے کہ گناہ نہ ہو جائے وہ تقی بندہ کہلاتا ہے تو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کو تقوا کہتے ہیں انگریزی میں ایک لفظ ہے to be on the safe side اور جی ایئرپورٹ پہ ہمیں چھ بجے پہنچنا ہے مگر to be on the safe side میں ساڑھے پانچ بجے پہنچ جاؤں گا وقت سے پہلے پہنچ جاؤں گا یہ جو لوگوں کا ایک ہوتا ہے نا ایٹیچیوڈ کہ وقت سے پہلے پہنچ جانا احتیاط کرنا شریعت کے اوپر اس طرح احتیاط کے ساتھ چلنے کا نام تقوا ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ گناہ سے دور بھاگے جہاں شبہ ہو گناہ کا اس سے بھی بچ جائے اور اس کی بڑی برکات ہیں ہمارے اکابر اتنا اس کا خیال کرتے تھے کہ ایک علاقہ تھا جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں زمین نہیں دیا کرتے تھے دیہاتوں میں یہ گناہ بہت عام ہے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بیٹوں میں زمین تقسیم کر دیتے ہیں بیٹیوں کو نہیں دیتے حالانکہ وراثت میں تو ان کا حق ہوتا ہے اور بچیاں ہوتی ہیں وہ خاموش ہو جاتی ہیں کہتی کچھ نہیں ہے مگر ان کی ہارڈ برننگ تو ہو رہی ہوتی ہے دل آزاری تو ہو رہی ہوتی ہے تو اس علاقے میں وہ اپنی بیٹیوں میں وراثت کی تقسیم زمین نہیں کیا کرتے تھے تو بزرگ اس علاقے کی سبزی نہیں کھایا کرتے تھے جب اس شہر کا نام آتا تھا کہ یہ فلاں شہر کی سبزی ہے تو وہ سبزی کو کھانے سے انکار کر دیتے تھے کہ نہیں یہ سبزی اس زمین میں اگی ہے کہ جس کی تقسیم شریعت کے مطابق نہیں ہوئی ہم یہ سبزی استعمال نہیں کریں گے اتنی احتیاط کرتے تھے امام اعظم و نفر امتیا کے پاس ایک شخص آیا حضرت میری بکری گم ہو گئی تو امام صاحب نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے اس نے کہا جی پانچ چھ سال ہوتی ہے تو پانچ چھ سال اس نے عمر بتائی تو حضرت نے پانچ چھ سال کے لیے بازار سے بکری کا گوشت خرید کر کھانا چھوڑ دیا ممکن ہے یہ چوری کی بکری ہو اور اس کو گوشت سمجھ دیا جا رہا ہو اتنی احتیاط تھی ہمارے بزرگوں نے اس ایسی بہت احتیاط کی ہے چنانچہ حضرت مذہب جانے جانا رحمت اللہ علیہ بہت صاحب کچھ بزرگ تھے کھانے پینے میں بہت احتیاط فرماتے تھے ایک آدمی ان کے پاس انگور لے کے آیا حضرت میں نے انگور لیے آپ کھا لیجیے انہوں نے انگور لیا اپنے منہ کے قریب لے گئے اور پھر واپس رکھ دیا اس نے کہا کہ حضرت کھا نہیں رہے پر میں کیسے کھاؤں اس میں سے مجھے مردوں کی بو آ رہی ہے یعنی انگوروں میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے وہ شخص بڑا حیران ہوا واپس اس دکاندار کے پاس گیا جس سے انگور خریدے تھے اسے کہا کہ بتاؤ بھائی یہ انگور تم نے کہاں خریدے ہیں اس نے کہا ایک بندہ آتا ہے ہر ہفتے مجھے انگور دے کے جاتا ہے جب اس بندے کی تحقیق کی گئی اس نے قبرستان کی زمین پر کھجوروں کے پودے لگائے ہوئے تھے ان کھجور ان ان انگوروں کے پودوں سے جو پھل نکلا ان کو پھل سے پتا چل گیا کہ اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے ہمارے قریب کے زمانے میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمتہ اللہ علیہ ایسے ہی صاحب کش بزرگ تھے فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ چالیس دن میرے پاس رہے اور جو چیز میں بتاؤں وہ کھائے ہر چیز نہ کھائے جو چیز میں بتاؤں وہ کھائے چالیس دن کے بعد بھی اس کا دل نہ جاگے تو میرا نام بدل دینا اور لوگ بہت مرتبہ ان کا ان کو آزماتے تھے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت خواج عبد المال صدیقی رحمت اللہ علیہ بھی ایسے ہی صاحب کش بزرگ تھے چنانچہ کئی لوگوں نے ان کا امتحان لیا مرغ مسلم بنائے مال کے اور دال بنائی یا سبزی بنائی جو بالکل بے ذائقہ سی تھی اور وہ حلال مال کی اور اتنے کھانے دسترخوان پر رکھ دیے کہ دیکھتے ہیں حضرت کیا کھاتے ہیں حضرت دسترخوان پر بیٹھے تو جو حلال مال سے کھانا بنا تھا صرف وہی کھایا اور اٹھ گئے اس کے علاوہ کچھ نہیں کھایا حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسمی تھے عبد الرحمان قاسمی وہ مجھے واقعہ سنانے لگے کہ ایک مرتبہ ابا جی بیرون ملک کے دورے پر گئے ہوئے تھے تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد سے واپس آتے ہوئے چکوال آ گئے بغیر کسی پروگرام کے میں چونکہ گھر میں تھا تو میں نے حضرت کا استقبال کیا حضرت کو بٹھایا اما جی کو بتایا کہ اما جی حضرت تشریف لائے ہیں ان کا کھانا بنا دیں جب دوپہر کے وقت میں نے حضرت کے سامنے کھانا لگایا تو حضرت جی کھانے کو بس دیکھ رہے ہیں مگر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو میں نے عرض کیا حضرت آپ کھانا کھائیں تو حضرت نے پھر کھانے کو دیکھا اور پھر میرے چہرے کو دیکھا خاموش رہے میں نے کہا حضرت آپ کھانا کھائیں تو حضرت نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں یہ سور کہاں سے آ گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا میں گھر میں گیا اور میں نے جا کے اما جی کو کہا کہ اما جی حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے حضرت مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ تمہارے گھر میں سور آیا کہاں سے ہے اما جی نے سر پکڑ لیا او ہو آج مجھ سے غلطی ہو گئی یہ جو ہماری ہمسائی عورت تھی نا یہ مجھے بہت عرصے سے کہہ رہی تھی کہ جب تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو ایک وقت کا کھانا میں بناؤں گی تو مروت میں آ کے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ آج کا کھانا تم بنانا یہ کھانا ہمارے گھر میں نہیں پکا ان کے گھر سے پکا ہے اور اس کے والد اس کے جو ہسبینڈ تھے وہ اسکول میں ٹیچر تھے مگر اس نے جو بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا نا اس میں تھوڑا سود شامل ہو جاتا تھا ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ایک ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ تو اس کا اکاؤنٹ ایسا تھا کہ تھوڑا بہت اس میں سود شامل تھا اور اس سود کی رقم کے شامل ہونے پر حضرت نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا پھر اما جی نے اپنے گھر سے کھانا بنایا اور تب حضرت نے وہ کھانا کھایا دیکھیں عام آدمی کو اتنا فرق نہیں پتا چلتا کہ اس کھانے سے کیا ہوتا ہے لیکن جن کے اندر کیفیات ہوتی ہیں صاحب کشف ہوتے ہیں ان کی کیفیات چھن جاتی ہیں کشف چھن جاتے ہیں ان کو بہت فرق محسوس ہوتا ہے حضرت خواجہ غلام علی دہلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شادی میں چلا گیا اور وہاں پہ میں نے مشتبہ لکمہ کھا لیا اس مشتبہ لکمہ کھانے کا اثر یہ ہوا کہ میری ساری کیفیات ختم ہو گئی تو میں نے مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ حضرت میری تو کیفیات ساری بند ہو گئی قبض کی کیفیت ہو گئی اور میں نے ایک جگہ پہ کھانا کھا لیا تھا حضرت نے فرمایا اچھا تم روزانہ اثر کے بعد آ جایا کرنا میں تمہیں توجہ دیا کروں گا تاکہ وہ اثر زائل ہو جائے تو فرماتے ہیں میں چالیس دن حضرت کی خدمت میں جاتا رہا اور حضرت توجہ کرتے رہے ایک لکمے کا اثر چالیس دن کے بعد جا کر زائل ہوا پھر میری کیفیات واپس آئیں امام رحمانی حضرت مجد رسان کے بیٹے تھے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بڑے بھائی خواجہ سعید رحمت اللہ علیہ بہت صاحب کش تھے دونوں بچے بچپن سے ولایت کی نور دل میں رکھنے والے بچے تھے جیسے کہتے ہیں نا کہ پیدائشی ولی تو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ پیدائشی ولی تھے حضرت مجدوب اللہ کو حضرت مجد رحمۃ اللہ کو پہلے ہی اللہ نے بتا دیا تھا الہام کر کے ہم تمہیں ایسا بیٹا عطا کریں گے جو زندگی بھر کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا اس وجہ سے حضرت مجد صاحب نے ان کا نام محمد معصوم رکھا تھا اور محمد معصوم کی یہ عادت تھی کہ چھوٹا بچہ تھا رمضان مبارک میں دن کے وقت اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا کرتا تھا اب دودھ پیتا بچہ اس کو وہ تو مکلف نہیں ہے اس پر تو کوئی تکلیف نہیں ہے مگر چونکہ پیدائشی ولایت کی صفات تھی تو ان کی یہ کیفیت تھی کہ چنانچہ اس رمضان شبہ ہو گیا کہ جی آج عید ہے یا نہیں ہے تو ایک صاحب عید کی نماز پڑھنے کے بعد آئے اور حضرت مجدد صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں آج ہم نے عید ٹھیک پڑی ہے یا نہیں تو حضرت نے ایک بچے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے محمد معصوم کی والدہ سے پوچھو کیا محمد معصوم نے دن کے وقت میں دودھ پیا یا نہیں پیا تو انہوں نے کہا جی کہ محمد معصوم نے دن کے وقت میں دودھ پی لیا ہے حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ چونکہ اس نے دن کے وقت میں دودھ پی لیا ہے آج رمضان کا وقت نہیں آج ہم نے صحیح عید پڑی ہے یہ عید کا دن ہے میرے اس بچے نے رمضان میں دن کے وقت میں دودھ کبھی نہیں پیا وہ خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مجد ثانی رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو حضرت نے دیکھا کہ جو باہر لوگوں کی جوتے تھے نا آدھے ایک سائڈ پر پڑے ہیں اور آدھے دوسرے سائڈ پر پڑے ہیں جب متوجہ ہوئے تو پتہ چلا کہ دائیں طرف والے اصحاب الیمین ہیں اور لیفٹ سائڈ والے اصحاب الشمال ہیں حضرت مجدد صاحب حیران ہوئے یہ کون بندہ ہے جس نے جوتوں کی تقسیم کر دی جس کا کشف اتنا تیز تو پتہ چلا کہ محمد معصوم کھیل رہا تھا بچہ تھا وہ جوتوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس نے جوتوں سے کشفن اندازہ لگا لیا یہ سعید بندے کا جوتا ہے یا شقی بندے کا جوتا ہے تو سعید بندوں کے جوتے ایک طرف کر دیے شقی بندوں کے جوتے دوسری طرف کر دیے تو حضرت مجدد صاحب نے اپنے شیخ خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا حضرت میرا بیٹا ہے اس عمر کا ہے اور اس کا کش اتنا تیز ہو گیا ہے کہ اس نے آج کھیلتے کھیلتے یہ حرکت کر ڈالی ہے تو خواجہ باقی اللہ رحمت نے فرمایا بچے کو میرے پاس بھیج دو میں اس کا علاج کر دیتا ہوں تو مجدد صاحب نے اپنے بیٹے کو دہلی بھیجا تو خواجہ واقف اللہ رحمۃ اللہ نے اس زمانے کا جو بازار تھا بازار کا بنا ہوا کھانا منگوا کے اس بچے کو کھلایا تو اس کا کش چھن گیا ختم ہو گیا علاج اس طرح سے کیا ان کا اب بتائیں اگر اس زمانے کے بازار کے کھانے کا یہ اثر تھا تو آج کے بازار کے کھانے کے کیا اثرات ہوتے ہیں اسی لیے تو بہت سارے سالکین پر اثرات مرتب نہیں ہوتے ان کو شام کا کھانا باہر کھانے کی عادت ہوتی ہے آج اس کارنر سے کھانا کھائیں گے آج اس کارنر سے کھانا کھائیں گے بس وہ کھانے ہی کھاتے رہتے ہیں پھر کیفیات ان کو نصیب نہیں ہوتی کوئی مسافر ہو کوئی مجبور ہو وہ کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا بھی لیں گے محفوظ فرما لیں گے لیکن عادتاً گھر میں کھانا نہ بنانا اور باہر سے لے کے کھانا کھانا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے تقوا زندگی کے ہر کام میں احتیاط کرنا آپ دیکھیں پاکی ناپاکی کے معاملے میں ہماری تربیت نہیں ہوئی کسی اللہ والے نے ہماری تربیت نہیں کی ہمیں کنسپٹ ہی نہیں پاکی ناپاکی کا چنانچہ ہم وضو کرتے ہیں اور گیلے ہاتھوں کے ساتھ دروازوں کے ہینڈل پکڑ کے کھول کے آ جاتے ہیں بھائی یہ جو کہ دروازوں کے ہینڈل ہیں ان کے بارے میں کیا گارنٹی ہے کہ یہ پاک ہیں گھر میں کام کرنے والی عورت باتھ روم بھی صاف کرتی ہے اور ان گیلے ہاتھوں سے اسی ہینڈل کو پکڑ کے دروازہ کھول کے نکلتی ہے تو یہ ناپاک ہو جاتے ہیں تو پاک نہیں ہوتے ہمیں کنسپٹ نہیں ہے ہم ہم نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہے کھانا لے کے آتے ہیں اور ٹرے جو ہوتا ہے وہ دسترخوان کے اوپر رکھ دیتے ہیں اب بھائی ٹرے کا جو نیچے کا حصہ وہ تو ناپاک ہوتا ہے وہ پاک تو نہیں ہوتا ہمیشہ دسترخوان الگ رکھنا چاہیے اور کھانا اٹھا کے وہ دسترخوان پہ رکھنا چاہیے لیکن چونکہ کسی نے تربیت نہیں کی ہوتی اس لیے پتہ نہیں ہوتا اس کو سیکھنا چاہیے کیونکہ پاکی ناپاکی میں ہمارا اتنا دھیان نہیں ہوتا اس لیے پھر ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی بہت سارے لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ جی اتنے سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلاط اسلام کی زیارت نصیب ہو مگر نہیں ہوتی عام طور پہ جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہے ایک نگاہ ناپاک ہوتی ہے اور ایک بدن یا کپڑے ناپاک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں اگر ان دو چیزوں پر محنت کریں تو اللہ تعالیٰ زیارت نصیب جلدی فرما دیں گے نگاہ کا بہت زیادہ پرہیز کریں سو فیصد پرہیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نبی اسلام کی زیارت والی سعادت نصیب ہو جائے گی میرے والدین چونکہ بچ... شروع سے ہی نیکی کی زندگی گزارنے والے تھے تو میں نے تذکرت الاولیاء کتاب پانچویں کلاس میں پڑھی تھی پانچویں کلاس کے بچے کو تو ابھی کنسپٹ بھی نہیں ہوتا مگر مجھے والد صاحب نے وہ کتاب لا کر دی کہیں سے تو میں نے اس میں اللہ والوں کے واقعات پڑھے تو دل میں بڑا شوق ہوا کہ مجھے بھی اس لائن پہ چلنا ہے اور اللہ والوں کی لائن پہ آگے بڑھنا ہے پھر اس میں ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ نگاہ کا بہت پرہیز کرنا چاہیے تو چھوٹی عمر میں ابھی میں بالغ نہیں ہوا تھا اس عمر سے ہی نگاہ کا پرہیز شروع کر دیا بہت بچتا تھا بہت نگاہ کو بچاتا تھا اور مجھے اس زمانے میں اپنی والدہ سے ڈانٹ بھی بہت پڑتی تھی ہر دوسرے تیسرے دن کوئی محلے کی آنٹی آتی اور میری والدہ کو کہتی تیرا بیٹا جا رہا تھا اسے تو ہمیں سلام بھی نہیں کیا یہ تو ہمیں اپنی خالہ ہی نہیں سمجھتا اور امی مجھے بلا لیتی تھی بیٹا تو نے اپنی خالہ کو سلام کیوں نہیں کیا یہ تو میری کلاس فیلو تھی یہ تو میری سہیلی تھی ہم بچپن کی دوست ہیں تم سلام تو کرتے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آرتی کہاں گزری تھی اور کہاں اس کو سلام کرنا تھا تو میں آگے سے ایک بار کہتا تھا امی آنٹی سے یہ پوچھو کیا میں نے اس کی طرف دیکھا تھا تو جب امی پوچھتی تو پھر وہ آنٹی کہتی ہاں یہ تو یوں کر کے چلتا ہے سر اس کا نیچے لگا ہوتا ہے زمین کے علاوہ تو کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا اس نے کہا اس کو میں نے کہا امی مجھے یہ بھی نہیں پتا میرے پاس سے مرد گزرا ہے یا عورت گزری ہے میں کس کو سلام کرتا تب جا کے میری جان چھوٹتی تھی لیکن اندر اندر مجھے بہت غصہ آتا تھا ان آنٹیوں پہ سارا محلہ خالہ بنا ہوا ہے سارا محلہ آنٹی بنا ہوا ہے اور بس ان کو سلام ہی کرو چلتے ہوئے لیکن نگاہ کی اتنی حفاظت کا بہت فائدہ ہوا مجھے آتے جاتے جوتوں کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ قریب سے کون گزر رہا ہے عام طور پہ مردوں کے جوتوں کی آواز اور ہوتی ہے اور عورتوں کے جوتوں کی آواز ڈفرینٹ ہوتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ قریب سے گزرا کون ہے ورنہ کپڑا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ قریب گزرنے والا کون تھا اتنی نظر کی حفاظت کرنی ہوتی تھی اس پر اللہ رب العزت نے پھر جو مہربانیاں کی وہ اب کیا بتائیں آپ کو ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے حضرت نے بتائی میں ان کا بتائیں کہ اللہ کے حضرت نے مجھے بتایا کہ دیکھو اس وقت آپ کسی مسجد میں کھڑے تھے آپ کی طرف اشارہ کر کے حضرت نے کہا کہ اس بچے کو اس وقت سو سے زیادہ مرتبہ نبی الاسلام کی زیارت ہو چکی ہے میں سن کے حیران ہو گیا اور حیرت مجھے اس کی تھی کہ پتہ اس کو کیسے چلا اس نے کہا جی کہ مجھے حضرت نے یہ بات بتائی تھی شیخ نے یہ بات بتائی تھی تو نگاہ کی حفاظت کا پھر یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیس سال کی عمر سے پہلے پہلے سو سے زیادہ مرتبہ نبلی شام کی زیارت مجھے فرما دی اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے آپ آج اس کی پابندی کریں اور چند دنوں میں اس کی برکت اپنی زندگی میں خود دیکھیں مگر غیر محرم کو نہ چلتے ہوئے دیکھیں نہ ٹی وی سکرین پہ دیکھیں نہ سیل فون پہ دیکھیں نہ تصویروں میں دیکھیں نہ ناول میں دیکھیں بس دیکھنا ہی نہیں نگاہ کو پاک کر لیں اور کھانے کے لکمے کو جو ہے نا وہ احتیاط کریں اور اپنے جسم اور کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھیں جسم کی پاکی یا کپڑوں کی پاکی اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کپڑے صحیح پاک نہیں ہوتے مثال کے طور پہ جو کپڑے دھوبی سے دھل کے آتے ہیں کون گارنٹی کرتا ہے کہ وہ سو فیصد پاک ہے گمانی ہے نا ہم گمانی کر سکتے ہیں نا کہ پاک ہیں فتوا میں وہ پاک ہیں لیکن اس پہ کوئی یقین سے تو نہیں کہہ سکتا اسی لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہو وہ اپنے کپڑوں کو گھر میں دھلوائیں اور گھر کی عورتیں جو کپڑے دھوتے ہوئے تماشے کرتی ہیں کبھی وہ دیکھا کریں اب تو چلو واشنگ مشینیں آ گئی ہیں ان واشنگ مشینوں میں کپڑے صحیح پاک ہو جاتے ہیں مشین خود اسے دھوتی ہے خود نچوڑتی ہے اور پھر خود اس کو ڈرائی کر کے باہر نکال دیتی ہے گھر میں ہمیشہ ایسی مشین رکھیں عورت کو نچوڑنا نہ پڑے عورتوں کو اگر پانی نچوڑنا پڑتا ہے تو یہ کبھی پانی صحیح طرح نہیں نچوڑتی یہ کپڑا دھوتی ہیں اور بس تھوڑا سا پانی جو ہے نا نکال کے اس کو چھوڑ دیتی ہیں باقی پھر کپڑے نکالتی ہیں تو پانی وہاں ٹپک رہا ہوتا ہے تو جب پانی نہیں نکالا گیا تو پاک کیسے ہوا کپڑا تو کپڑوں کے پاک ہونے پہ توجہ کریں گھر کی عورتیں خاص طور پر اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایسی مشین ہو کہ جو خود تین مرتبہ اس کو دھوئے اور پانی بدلے اور پھر اس کو ڈرائی کر کے باہر نکالے تاکہ صرف اس کو استری کر دیا جائے اور پہن لیا جائے اور استری کرتے ہوئے بھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ پانی ڈالتی ہیں اس کے اوپر تاکہ کپڑا ذرا سیدھا ہو جائے اور وہ جو استری کے لیے پانی فوار ڈالتی ہیں نا وہ پانی بھی پتہ نہیں کہاں سے بھر کے لاتی ہیں اور کون بھر کے لاتا ہے اس کی بھی احتیاط کریں کہ وہ بالکل پاک ہو پانی کپڑوں کی حفاظت کریں گے کہ بالکل پاک ہوں تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے کھانا بھی گھر میں بنے تو بالکل پاک بازار کے کھانوں سے ایسے بچیں جیسے بیمار آدمی کو کسی نقصان دہ کھانے سے بچایا جاتا ہے بعض علاقوں میں آم کے کنو کے باغ ہوتے ہیں ان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب درخت پر پھل آ جائے اور تب کوئی بندہ اس کا سودا کرے تو وہ بے جائز ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے مگر ہمارے ہاں تو سال سال پہلے اس کی بے کر لی جاتی ہے آنے والے سال کا پھل تو لگا نہیں تو بے تو جائز ہی نہیں اس کی ہو سکتی تو ایسی بے کو کہتے ہیں بے باطل بے باطل ہوتی ہے شریعت کہتی ہے کہ تم پھل کو دیکھو اور اندازہ لگاؤ کتنے پھر بے کر لو ٹھیک ہے تمہاری مرضی لیکن جب پھل آیا ہی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ تم سمجھو کہ لاکھ روپے کا پھل لگے گا اور وہ لگے دس ہزار کا تو ٹھیکے والے کا تو نقصان ہو گیا نا یا بیچنے والا دس ہزار میں ٹھیکہ دے دے اور لاکھ روپے کا پھل لگے تو بیچنے والے کا نقصان ہو گیا جہاں خریدنے اور بیچنے والے کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے شریعت ایسی بے کی پھر اجازت نہیں دیتی اس کو بے باطل کہتے ہیں اس کا حل بھی علماء نے بتایا ہے علماء نے کہا ہے کہ تم باغ ٹھیکے پہ نہ لیا کرو زمین ٹھیکے پہ لے لو میں نے جی زمین ٹھیکے پہ لی لی ہے اب زمین میں سے جو فائدہ نکلے گا وہ تمہارا ہے تھوڑا نکلے تو بھی زیادہ نکلے تو بھی تو بے باطل ہی ختم ہو گئی مگر دیہاتی لوگ مسائل کا خیال نہیں رکھتے جس چیز کو وہ حلال طریقے سے کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے اور اسی طرح دس دس سال کا ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے تو اکثر دیکھا گیا آم کنو وغیرہ کے باغات کی بے باطل ہوتی ہے اب وہ بے باطل کے پھل جو بندہ کھائے گا اس پر روحانی طور پہ اثر ہوگا اگر صاحب کشف ہے تو اس کا کشف چھن جائے گا صاحب کیفیات ہے تو کیفیت چھن جائے گی تو ہمارے اکابرین پھر ایسے پھل نہیں کھایا کرتے تھے اب کتنا مشکل ہے کہ آم کے پھل نہ کھائے بندہ کنو کا پھل نہ کھائے بندہ اگر آم آپ نہیں کھائیں گے تو اچار بھی نہیں کھا سکتے چونکہ آم میں بھی اچار میں بھی آم ہوتا ہے اور وہ بھی اسی باغ سے آیا ہوا ہوتا ہے تو کئی چیزیں پھر چھوڑنی پڑ جاتی ہیں مگر اللہ کی رضا کے لیے جو بچنے والے ہیں وہ پھر سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں ہمیں سلوک کی ابتدا میں ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا کہ پھل نہیں کھانے تو ہم بالکل نہیں کھاتے تھے ہمارا ایک دوست تھا عربی اس کا نام تھا احمد خشان وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا تو ہم نے اس کو بھی عادت ڈال دی تھی کہ پھل بالکل نہیں کھانے وہ بیچارہ بھی نہیں کھاتا تھا اللہ کی شان ایک دن وہ ایک پروفیسر کے گھر گیا اور پروفیسر کے گھر میں کنو کا درخت لگا ہوا تھا تو پروفیسر نے اس کو ایک کنو توڑ کے دیا کہ یہ میرے گھر کا درخت ہے اور اس کا پھل ہے تو آپ لے جاؤ تو اس نے سوچا اچھا یہ تو بڑا اچھا توحفہ ہے میں اپنے دوست کو جا کے دوں گا اب وہ اس کنو کو لے کے میرے پاس آیا بھاگتا ہوا بھاگتا ہوا میرا نام لے رہا ہے میں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا خیریت تو ہے کہتے آئی ہے براٹ حلال کنو فار یو میں آپ کے لیے حلال کنو لے کے آیا ہوں بھائی کنو تو حلال ہی ہوتا ہے لیکن اس کی بے ٹھیک نہیں ہوتی تو اس نے اس ٹھیک چیز کو حلال کنو کا نام کہا پھر کئی سالوں کے بعد ہم نے کنو کا مزہ چکھا کہ کنو کیا ہوتا ہے تو سالوں قربانیاں دینی پڑتی ہیں پھر جا کے نتیجے مرتب ہوتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے میں معاملات میں نگاہوں میں اپنی من مرضی کرتے پھریں اور پھر اس بات کی بھی توقع رکھیں کہ ہمیں ہر ہفتے یا ہر دوسرے دن نبی السلام کی زیارت بھی نصیب ہو جائے تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے جب تک تقوی اختیار نہیں کریں گے ولایت کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے اللہ فرماتے ہیں ان اولیا المتقون متقون اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں ہمارے غور تھے بابو جی عبداللہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے بہت صاحب کش بزرگ تھے مجھے کئی دن ان کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا وہ صرف دہی کھاتے تھے اور روٹی کھاتے تھے دہی کے ساتھ روٹی باقی سالن کھاتے عادتن نہیں کھاتے تھے کہ میں کہیں جاؤں گا تو پتہ نہیں کہاں کا سالن بنا ہوگا کہاں کا گوشت ہوگا تو دہی سے روٹی کھا لیتے تھے مگر اللہ نے ان کو کشف ایسا دیا تھا کہ جو بندہ سامنے آ جاتا تھا اس کی اسی وقت سکیننگ ہو جاتی تھی ایک دفعہ میں یونیورسٹی کے بتیس لڑکوں کو لے کے ان کے پاس گیا ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت بتیس لڑکے میرے ساتھ آئے ہیں اور آپ سے دعا کے طلبگار ہیں فرمانے لگے ان کو کو ایک ایک کر کے میرے سامنے آئے چنانچہ میں ایک ایک لڑکے کو بھیجتا رہا اب جو لڑکا جا کے ان کے سامنے بیٹھے وہ اس کو ٹو دی پوائنٹ اسی کے بارے میں کہیں تم جھوٹ بولتے ہو تم اپنی آنکھوں سے جنا کرتے ہو تم فلاں کرتے ہو ٹو دی پوائنٹ اور تو بچوں کو پسینے آ گئے دو لڑکے میرے پاس آئے پسینے میں ڈوبے ہوئے میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگے جی اس بندے کے سامنے نہیں جانا چاہیے پھر مجھے پتا چلا تو میں نے اگلے بندے کو بھیجنے میں تھوڑا تاخیر کی تو بابو جی نے پھر مجھے پوچھا بھائی تیسرے کو کیوں نہیں بھیج رہے پھر مجھے بھیجنا پڑا بتیس کے بتیس بندوں کو ہر ایک کو انہوں نے کہا کسی کو کہا تم ماں باپ کے گستاخ ہو تم ماں باپ کے نفرمان ہو کسی کو کہا کہ تم فلاں ہو تم فلاں ہو تم فلاں ہو تم فلاں ہو تم حرام کھاتے ہو تم سور کھاتے ہو ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے سب کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں جب بتیس بچے ہو گئے تو پھر آخر پہ بابو جی نے مجھے فرمایا تم بھی آؤ میرے پاس تو واقعی مجھے بھی اس وقت پسینے آ گئے ہیں میں حضرت کے سامنے جا کے بیٹھا تھوڑی دیر ایسے خاموش بیٹھے رہے پھر اس کے بعد فرمانے لگے مجھے یہ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے لاکھوں بندوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے یہ وہ زمانہ تھا جب اب میری داڑھی پوری آ رہی تھی یعنی نیچے تھوڑی تھوڑی پر داڑھی آ گئی تھی اور یہاں داڑھی بعد میں آئی تھی اس زمانے میں میں دو رک نفل پڑھ کے دعائیں مانگتا تھا یا اللہ میری داڑھی کو بھرپور داڑھی بنا دے اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے فرمایا مجھے کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت نہ فرمائے گا اللہ کی شان کے ایک لڑکے نے یہ بات سن لی اس نے پھر باقی لڑکوں کو بتا دیا تو وہ بتیس لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے جی ہم نے آپ سے دعوت کھانی ہے تو ہمیں یونیورسٹی کے زمانے میں ان بتیس بچوں کو دعوت کھلانی پڑی پھر میں نے بابو جی سے عرض کیا کہ بابو جی یہ سب بچے تو بہت گھبرائے ہوئے ہیں آپ نے سب کو ان کی باتیں کی ہیں تو اب ان کا دل خوش ہو جائے گا آپ ذرا دعا فرما دیجیے تو بابو جی نے کہا بلاؤ سب کو پھر بتیس بچوں کو بلا لیا گیا بابو جی نے ایک منٹ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اللہ ان سب نوجوانوں کو اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دے اللہ کی شان دیکھیے کہ تین راتوں کے اندر اندر بتیس کے بتیس نوجوانوں کو نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی ولایت کبرا کے مقام کے بزرگ تھے اور مستجاب الدعوات تھے اور ان کی زندگی میں جو تقوا دیکھا تو حیرانی ہوتی تھی اتنا زیادہ تقوی کھانے پینے میں معاملات میں بات کرنے میں ایک لفظ فالتو نہیں کو بول سکتا تھا کوئی آ کے کہتا ہے جی وہ جی ہم نے روٹی ووٹی کھا لی ہے تو اسی کو پکڑ لیتے تھے بھائی روٹی کا مطلب تو یہ ہے تو روٹی کیا ہوتی ہے کیوں بولا ہے تم نے فالتو لفظ کیوں بولا ہے بولنے میں احتیاط دیکھنے میں احتیاط کھانے پینے میں احتیاط معاملات میں احتیاط ہر چیز میں احتیاط کھانے پینے میں بہت احتیاط فرماتے تھے دعوت بالکل قبول نہیں کرتے تھے کسی گھر سے بھی لوگ کہتے جی سنت ہے دعوت کو قبول کرنا فرماتے تھے دعوت کو قبول کرنا سنت ہے اور کھانے کا پاک ہونا حلال ہونا یہ فرض ہے میں فرض پہ عمل کروں یا سنت پہ عمل کروں بالکل نہیں قبول کرتے تھے تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں ولایت کا نور مل جائے تو اس کے لیے ہمیں تقوی کو اختیار کرنا پڑے گا میں نے ایک مرتبہ بابو جی سے پوچھا کہ بابو جی جتنی احتیاط آپ کرتے ہیں کھانے پینے میں اتنی احتیاط ہم تو نہیں کر سکتے تو بابو جی نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ اگر تمہیں کہیں باہر سے کھانا پڑ بھی جائے تو بس دو لک میں کھاؤ تاکہ بھوک کی زہر ختم ہو جائے پیٹ بھرنے کے چکر میں مت پڑو اگر پیٹ بھرنے کے چکر میں نہیں پڑو گے تو اس کے برے اثرات سے اللہ محفوظ فرما دیں گے جنون مصری رحمتہ اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت تقوی کسے کہتے ہیں فرمایا کہ اگر کسی بندے کے دل کی تمناؤں کو مجسم کر کے ہم ٹرے میں ڈال دیں اور وہ ٹرے ساری دنیا کو دکھائیں تو کوئی ایسی خواہش دل میں نہ ہو کہ جس پر اس کو شرمندگی ہو کہ میرے دل میں کیسی تمنا تھی کیسی خواہش تھی یعنی دل میں بھی گناہ کی خواہش نہیں ہونی چاہیے اس کو تقوی کہتے ہیں آسان لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں کہ تقوی کیا ہے تو آسان لفظوں میں تقوی کی تعریف یہ ہے کہ شریعت پر انسان اتنی احتیاط کے ساتھ چلے کہ قیامت کے دن کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہ ہو اس کو تقوی کہتے ہیں قیامت کے دن کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہ ہو نہ کسی کی دل آزاری کرے نہ کسی کی غیبت کرے نہ کسی کو دکھ پہنچائے نہ کسی کے مال میں یا کسی اور چیز میں کمی بیشی کرے تو احتیاط کے ساتھ ایسی زندگی گزارنا کہ قیامت کے دن گرے بان پکڑنے والا کوئی نہ ہو اس کو تقوی کہتے ہیں تکوا پر دنیا اور آخرت کی کیا نعمتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن ویج بھی فرماتے ہیں ان اکرامکم اکرام کم ان اللہ اتقاکم انسانوں تمہیں اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو زیادہ متقی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے تو متقی بندہ اللہ کے ہاں زیادہ احترام والا ہوتا ہے عزت والا ہوتا ہے جتنا متقی بن جائیں گے اتنا اللہ کے ہاں عزت پا جائیں گے پھر جو متقی بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ علم عطا فرما دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں وطق اللہ اور اللہ سے ڈرو ویو الم کو ملا اللہ تمہیں علم عطا کرے گا تو تقوی والے بندے کے سینے کو اللہ علم سے بھر دیتے ہیں اللہ اس کو علم کے اندر گہرائی عطا فرما دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بندے کو نور عطا فرما دیتے ہیں جو اچھے اور برے کے درمیان تمیز کر لیتا ہے یا ایو زین آمن ان تک اللہ یجعل اللہ فرقانا فرقانہ اے ایمان والو اگر تم تقوا کو اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا وہ نور عطا فرمائے گا جو اچھائی اور برائی کے درمیان بندے کو پہچان دے سکے پھر جو متقی بندہ ہوتا ہے اللہ شیطان سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں ان دزی تقو ازا مسم طائف من شیطان تذکر فضا پھر جو متقی بندہ ہوتا ہے اللہ اس کو غموں سے بچا لیتے ہیں فمن اتقا و اسلحہ خوف علیہم ولاحم یحزنون پھر اللہ تعالیٰ اس کو دشمن کے مکر و فریب سے بچا لیتے ہیں وہ ان تصبر و تب تک ہوں لا یہ دررکم کئی دو ہم شیا اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے دشمنوں کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا پھر اللہ تعالیٰ متقی بندے کے لیے ہر دشواری میں نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں میں یت یج اللہ مخرجہ مخرجا جو تقوی اختیار کرتے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں کئی دفعہ بندہ پھنس جاتا ہے نا حالات میں نکلتا نہیں نظر نہیں آتا کیسے نکلیں گے تو جو متقی ہوتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں نکال دیتے ہیں اس کو یار زخم میں نہیں سلا یا تصب اور جو متقی بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا رزق عطا فرماتے ہیں ایسی طرف سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا کہ مجھے ادھر سے بھی رزق مل سکتا ہے اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا فرما دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت نازل فرماتے ہیں متقی بندے پر اللہ فرماتے ہیں ولو ان اہل قرآن و تقو اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقو کو اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہمارا رزق کہاں میں ہے کہ جی بتائیں زمین میں ہے یا آسمان میں ہے آسمان میں ہے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ فضا ماں اے رزق کو کم اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے اب رزق ہمارا ہے آسمانوں میں اور رزق کے دروازے کھولنے ہیں اللہ نے اور وہ کھولتے ہیں تقوی کے ذریعے سے تو اس لیے جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھولیں گے اور اس کو پریشانی سے اللہ محفوظ فرمائیں گے وہ میت تقی اللہ یج اللہ من امر ہی یسرا اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں وہ میت اللہ یوکفرانو سی آتے ہی وہ ضم لہو اجرا اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے اجر کو اللہ بڑھا دیتے ہیں فتق اللہ یا کم تفل عقل والو تقوی کو اختیار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح عطا فرمائے فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو اللہ کا ایسا قرب جس کے بعد دوری نہ ہو اس کو فلاح کہتے ہیں اور یہ فلاح بندے کو تقوا سے نصیب ہوتی ہے پھر ان اللہ یحب المتقین اللہ تعالیٰ متقی بندے سے محبت فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے انما یتقبل یہ تقبل اللہ اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی عمال کو قبول فرماتے ہیں جو متقی بندہ ہوتا ہے اس کے عمل اللہ قبول فرما لیتے ہیں اور جو غیر محتاط ہوتا ہے اس کے عمل اللہ قبول نہیں فرماتے پھر جنت کی نعمتیں اللہ نے متقی لوگوں کے لیے رکھی ہیں ان للمتقین مفازا ہدا مفاضا اکوا آنابا پھر متقی بندے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی مجلس عطا فرمائیں گے آپ سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجلس ہوگی اور متقی لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر اس اللہ احکم الحاکمین کی مجلس میں متقی لوگ بیٹھے ہوں گے چنانچہ ہمارے بزرگ اتنا احتیاط کرتے تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی حضرت میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں کیا میں رات کے وقت اپنی چھت کے اوپر بیٹھی سوت کات رہی تھی تو بادشاہ گزرا گلی میں سے اور اس کے ساتھ لوگ تھے جنہوں نے لالٹین پکڑے ہوئے تھے تو بادشاہ کا پیسہ تھا اور اس کی روشنی تھی اب روشنی پہلے کی نسبت تیز ہو گئی میں نے کام بند نہیں کیا میں کام کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی پھر بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں نے تو کچھ سوت کاتا ہے اور اس میں بادشاہ کی روشنی سے فائدہ بھی میں نے اٹھایا ہے اب مسئلہ یہ پوچھنے آئی ہوں کہ جو سوت روشنی کے اندر کاتا وہ حرام ہے یا پورا سوت حرام ہو گیا مجھے یہ بتائیے کہ پورا سوت حرام ہو گیا جو پوری رات میں کاتا ہے یا جو تھوڑا سا میں نے اس وقت میں کاتا تھا وہ حرام ہو گیا تو امام احمد نمبر نے اسے فرمایا ہاں تو نے جو پوری رات میں کاتا وہ تیرے لیے جائز نہیں ہے تو وہ عورت چلی گئی کہ ٹھیک ہے میں اس کو صدقہ کر دوں گی استعمال نہیں کروں گی اب امام صاحب کے بیٹے نے بھی مسئلہ سنا وہ بڑا حیران ہوا ابو جی آپ نے یہ کیسا جواب دیا اس عورت کا اپنا سوت تھا اور اس کا مال تھا حلال مال تھا وہ کات رہی تھی تو وہ اس کے لیے حرام کیسے ہو گیا تو امام احمد حمر احمد نے فرمایا کہ تم تمہیں کیا پتا کہ یہ عورت کون ہے تم جاؤ اور پتہ کرو یہ کس گھر کی عورت ہے پھر میں بتاؤں گا کہ میں نے اس کو کیوں ایسا جواب دیا چنانچہ جب وہ گئے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ عورت جو تھی وہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بہن تھی اس نے آ کے بتایا تو امام صاحب نے کہا کہ دیکھو وہ اتنے متقی بزرگ کی بہن ہے اور وہ خود بھی متقیہ ہے اس متقیہ عورت کو میں نے یہ مسئلہ بتایا کہ تم نے جو روشنی کے اندر سوت کاتا وہ حرام تھا اور اس کی وجہ سے سارا ہی استعمال نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے اس لیے میں نے جواب ایسا دیا ایک وقت میں عورتوں کے اندر اتنا تقوی ہوتا تھا آج کوئی خیال کرتے ہیں اس کا تو تکوا کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا تاکہ انسان گناہوں سے بچ سکے اور جو بندہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اسی کو اللہ بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور جس کو ضرورت ہو گناہوں کی تو پھر اس کو ولایت کا نور کہاں ملے گا اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر توبہ کریں اور اللہ کے سامنے وعدہ کریں کہ یا اللہ آئندہ ہم احتیاط کی زندگی گزاریں گے گناہوں سے بچیں گے اور معصیت سے خالی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اس میں تو ہماری مدد فرما ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما اللہ کے لیے گناہوں سے بچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے حضرت سید یہ حسین شاہ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے کہ جو لوگ فسق و فجور میں پڑے ہوتے ہیں اگر ان کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب بھی ہو جائے تو ان کو چہرہ انور نظر نہیں آتا میں نے پوچھا حضرت ایسا کیوں ہوتا ہے فرمانے لگے وہ جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ان کی ان کی نظر کے اوپر حجاب آ جاتا ہے وہ چہرے انور کو نہیں دیکھ سکتے بس خواب میں محسوس ہوتا ہے کہ زیارت ہوئی مگر چہرے انور کا دیدار نصیب نہیں ہوتا دیدار کرنے کے لیے نگاہ کا پاک ہونا ضروری ہے تو اس لیے ہزاروں مرتبہ دروشریف پڑھنے کی بجائے جو اصل عمل ہے اس کو کریں نگاہوں کو پاک کریں جھوٹ سے زبان کو پاک کریں اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں کھانے کو پاک رکھیں نیت کو پاک رکھیں معاملات کو پاک رکھیں جتنا یہ پاکی بڑھتی جائے گی اتنا نبی السلام کی زیارت کا نصیب ہونا زیادہ ہوتا چلا جائے گا اس تجربے کو آپ کریں انشاءاللہ اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے اور جو زندگی کے دن باقی ہیں تقوی اور احتیاط کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے دعوانا الحمد للہ رب العالمین کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے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 طریقہ بہت آسان ہے کہ جب بھی فارغ ہوں اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں انشاءاللہ پندرہ بیس منٹ روزانہ اس طرح سے بیٹھیں گے تو دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور اللہ تعالی آپ کو اپنی محبت کا لطف عطا فرمائیں گے اعتکاف کے وقت میں چونکہ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں خوب اللہ سے مانگیے اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور آئندہ میں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد آلہ آل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 جو گناہ تنہائیوں میں کیے ہیں معاف فرما اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما اللہ جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی معاف فرما اللہ ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں شیطان پیچھے لگا ہوا ہے اللہ نفس امارہ بن چکا ہے اللہ ہمیں نیک بننے نہیں دیتے اللہ آپ ہمیں نیک بنا دیجئے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجئے اللہ آپ کے لیے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما اللہ تقوی والی زندگی عطا فرما اللہ متقی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں اپنے متقین بندوں میں شامل فرما اللہ اپنے سے ڈرنے والے بندوں میں شامل فرما اللہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما اللہ جو آپ آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما اللہ ہمیں اپنے عاشقین بندوں میں شامل فرما اللہ ہمیں اپنے خاشعین بندوں میں شامل فرما اللہ شکر گزار والی گزاری والی زندگی عطا فرما اللہ رحمتوں والے معاملے فرما اللہ ہم نے جو بھی نافرمانیاں کی ہیں اللہ ہم یہاں پر شرمندہ اور نادم ہو کر بیٹھے آپ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جو نیکوں کی بستی کی طرف چلا راستے میں موت آ گئی آپ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ فیصلہ کر دیا اللہ ہم تو نیکوں کی صحبت میں آ گئے ہیں اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ رحمتوں والے معاملے فرما اللہ اس در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ آپ کے حبیب نے آپ کا در دکھلایا یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اللہ آپ ہی نے ہمیں عطا کرنا ہے اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا ہمارا کوئی داتا نہیں کوئی ملجا اور ماوا نہیں اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے پیارے اللہ کرم فرما دیجئے اللہ رحمتوں والے معاملے فرما کرم والے معاملے فرما اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے اللہ ہم نے بھی جھولیاں پھیلا رکھی ہیں اللہ رحمت فرما دیجئے اللہ اندھیری کا رات کا وقت ہے اللہ را دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے آپ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے اللہ رحمت فرما دیجئے اللہ کرم فرما دیجئے اے اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ اللہ آپ کو تو اپنی رحمت پر بڑا ناز ہے پرانے پاک میں جگہ جگہ اس کے تذکرے فرمائے ہیں اللہ اپنی رحمت کا اظہار فرما دیجیے دیجئے اللہ اٹھنے سے پہلے اللہ اس رمضان المبارک کی رات میں ہماری مغفرت فرما دیجئے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے پیارے اللہ مغفرت فرما دیجئے اللہ ہم جانتے ہیں اگر آپ نے ہمیں معاف کر دیا آپ کا تو کچھ بھی کم نہیں ہوگا لیکن ہماری بگڑی بن جائے گی اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے پیارے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ ایک نگاہ کرم فرما دیجئے اللہ آپ کے حبیب نے اس دعا پر آمین کہی تھی جو حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اللہ جس طرح ہم ابتدائی ایام گزار چکے ہیں اللہ یہ چند دن بھی اسی طرح غفلت میں گزار بیٹھے تو اللہ ہماری بربادی میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا اللہ ہمارے برباد برباد ہونے سے محفوظ فرما اللہ ہمیں برباد ہونے سے محفوظ فرما اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی جنت عطا فرما اللہ دنیا کے سخی رمضان المبارک میں رمضان پیکج میں بڑی بڑی رقم غریبوں پر خرچ کرتے ہیں اللہ آپ بھی رمضان المبارک کے اس مہینے میں اللہ رمضان پیکج کے طور پہ ہمیں جنت عطا فرما دیجئے اللہ جنت عطا فرما دیجئے اللہ ہمیں دو سے فنا عطا فرما پیارے اللہ رحمتوں والے معاملے فرما اللہ ہمیں بری نظر سے محفوظ فرما برے اثر سے محفوظ فرما جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما اللہ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 مجمع میں جس کسی کی دعا آپ کو پسند ہے اللہ آپ کو اس کے نیک اعمال کا واسطہ اللہ ان کے نیک اعمال کی برکت سے اللہ تمام کے گناہوں کو معاف فرما پیارے اللہ اٹھنے سے پہلے اللہ ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرما اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے پیارے اللہ رحمت فرما دیجئے کرم فرما دیجئے اللہ کبھی بھی اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹائیے اللہ سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے گھروں کو سنت کا گلشن بنا اللہ گھروں میں سنتوں کے فیض کو عام فرما اللہ قیامت تک کی اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرما اللہ رحمتوں والے معاملے فرما اللہ ہمارے اس ملک